الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعتيت ولا معتي لما منعتك ولا ينفع ذا الجد منك الجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يأس الله ورسوله فقد ظل وغضى ولا يذر إلا نفسه ولن يذر الله شيئا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 ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العزيز لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين فقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عزين فوربك لنسألنهم مجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يذيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحذرون نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو مگر حق کے ساتھ مقصد اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت برپا ہونے والی ہے اس وقت تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقے سے درگزر کر ابا کا الخلاق اللہ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تیرا پروردگار تیرا رب اکیلا ہی پیدا کرنے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے اپنی مخلوق کو ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العزيز اور ہم نے تجھے سات ایسی آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں عطا کی ہیں اور قرآن عظیم بھی عطا کیا ہے اتنی بڑی دولت پا لینے کے بعد کائنات کی سب سے قیمتی دولت اور سب سے قیمتی سرمایہ پا لینے کے بعد لا تمدن عئی نہیں کائلا محمد تعینی ازوا جمل ہوں اور اٹھا کے بھی کچھ سادہ سامان کی طرف نہ دیکھو جو ہم نے دنیا میں کئی قسم کے لوگوں کو دیا ہوا ہے ولا تحزن سزا ہوں اور ان کے بارے میں غم بھی نہ کرو وقت جنا اچل می دنیا داروں کے غم میں گھلنے کی بجائے اہل ایمان کے لیے بس بس جاؤ ان کے لیے اپنے پر بچا دو رقل ان نظیر المبین لوگوں کو کھل کے بتا دو میں ڈرانے والا ہوں اور کھلا ڈرانے والا ہوں تمام سے یہ لوگ جو تیری گستاخی کرتے ہیں ہمارا انکار کرتے ہیں دین نہیں مانتے قرآن نہیں مانتے ان پر بھی ہم اسی طرح عذاب اتاریں گے جس طرح ہم نے ان لوگوں پر عذاب اتارا جنہوں نے دین کو ٹکڑیوں میں بانٹ لیا کچھ حصہ مان لیا کچھ حصہ چھوڑ دیا الحرض قرآن عظیم انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مطلب کی بات مان لی جو مطلب کی نہیں ہے وہ چھوڑ دی ہم رب بھی کیا اجماعی رب کی قسم ہم لازمن یقیناً قیامت کے دن اسے سے پوچھیں گے بات پوش کریں گے انکالی یا ملول اس بارے میں جو وہ دنیا میں عمل کرتے ہیں فصد بنا تو مرو آر مشرقی ہم ہمیں جو تجھے شریعت اور دین دیا ہے وہ کھل کے لوگوں کو بتاؤ اور مشرقوں سے منہ پھیر لو ان کی بدتمیزیوں گستاخیوں کی طرف نظر نہ رکھو ان کی پرواہ نہ کرو ان کفینا کل مستحدین یہ جو مچھرپن کر رہے ہیں ان سے ہم خود ہی نپٹ لیں گے تیری طرف سے ہم ان سے ان کو کافی ہو جائیں گے الذين يجعلون مع الله یہ جو اللہ کے ساتھ اور معبود بناتے ہیں ان قریب اپنے اس جرم کی حقیقت اور اس کی سزا کو جان لیں گے ملاقلہ علم اللہ کا ماں یقول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ان کی باتوں سے تیرا سینا تیرا دل تنگ ہوتا ہے تجھے کوفت ہوتی ہے تو تو اللہ رب العزت کی تصویر بیان کر اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو دل تنگ نہ کر اللہ کی تصویر بیان کر اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو اور یہ تیرا عبادت کا سلسلہ جاری ہی رہنا چاہیے حتہ یا کل یقین حتہ کی موت آ جائے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر و سلام کے بعد گزشتہ خطبے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا اپنے ذکر کے لیے بنائی ہے اپنا نام بلند کرنے کے لیے بنائی ہے اس لیے پیدا کی ہے کہ دنیا میں اللہ اللہ اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند ہوتا رہے زبان سے بھی عمل سے بھی باہمی تعلقات سے بھی گویا کہ اللہ نے دنیا اس لیے پیدا کی کہ دنیا کا نظام اللہ کی مرضی کے مطابق چلے اب دنیا میں اللہ کی مرضی ہی چلتی ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق سارے کی ساری اس طرح سے پیدا کی ہے کہ کسی کو اپنی مرضی کا اختیار دیا ہی نہیں ہے سب مجبور ہیں سب کے سب ذکر الہی میں مجبور ہیں اور ایسا کرنے پر مجبور ہے سورج اپنی مرضی سے اللہ رب العزت کے سامنے سنڈا نہیں ہوتا اس کی مجبوری ہے میں انکار نہیں کر سکتا چاند ستارے اپنی مرضی سے نہیں چمکتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور ہے پوری دنیا ذکر الہی میں مشغول ہے اور وہ اس پر مجبور ہے اپنی مرضی سے نہیں کر رہے وہ اس کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتے ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا مرضی نہیں دی توحید پر مجبور ہے ذکر الہی پر مجبور ہے اللہ کی فرم برداری پر مجبور ہے اور ان کا کوئی امتحان نہیں ہے اللہ کو اپنی یاد اچھی لگتی ہے اللہ نے ساری دنیا اس کام پہ لگا دی لیکن اس کی مرضی اس کی منشا کہ اسے یہ بات اچھی لگی کہ کہ آدم علیہ السلام السلام کو پیدا کرے ساری اولاد اس کی پیدا کرے اور اس کو پھر اختیار دے اس کی مرضی جو چاہے سو کرے اور اس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے اپنی مرضی اور اپنے احتیاط سے انتخاب کریں کہ رب العزت کا نام لینا ہے کہ کسی اور کا نام لینا تو دنیا بھر میں جتنا اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہے سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ وہ ذکر ہے جو آدم علیہ السلام کی اولاد کے منہ سے نکلتا ہے اس لیے کہ ہر کوئی بے اختیار اللہ کی یاد میں مشہور ہے اور انسان اختیار اللہ کی یاد میں مشہور ہے یہ ذکر میں مشغول ہو بھی سکتا ہے چھوڑ بھی سکتا ہے جو لوگ اللہ رب العزت کے ذکر کو غیر اللہ کے ذکر پر ترجیح دیتے ہیں اس کا انتخاب اور اس کا اختیار کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو ایسے انسانوں کی خدمت میں لگایا ہوا ہے اور اپنا نام لینے والے ان چار انسانوں کے لیے اللہ نے قیامت کے دن جو اور سزا کا دن ہے وہاں اتنے انعامات تیار کیے ہوئے ہیں اتنی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں اتنے جائزے تیار کیے ہوئے ہیں اتنا کچھ رکھا ہوا ہے جو کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا بیان کرنا تو دور کی بات ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کسی کے میں بھی نہیں آ سکتی وہ نیم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے جو اپنی مرضی سے اپنے مولا کا ذکر کرتے ہیں اور کتابیں سرمان ہو کر رکھتے ہیں دنیا اللہ نے اس لیے پیدا کی کہ اللہ کا کرنا بلند ہو اور انسان جو خارجی اثرات سے متاثر ہو کر شیطانوں سے متاثر ہو کر کسی دوسری تیسری وجہ سے ذکر الہی سے داخل ہو جاتے ہیں بلکہ الہی سے داخل ہونا کیا اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں کہ دنیا کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں ان کی زبانیں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کا نام نہ لے انسان بڑھتے بڑھتے یہاں پہنچ جاتا ہے انسان اپنی سرکشی میں یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جس بات نے یہ کائنات بنائی ہے اس کا کلمہ بلند ہوتے نہیں دیکھ سکتا اس کا جیت جاتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں باقی کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بدتمیزی یہ تکبر یہ اثر بڑھتے بڑھتے یہاں پہنچ جاتی ہے کہ انسان اللہ مولی دودھ کے ساتھ مسا لگا لیتا ہے اس سے بڑا بدنسیب کوئی نہیں ہوتا اور ذہن یہ بن جاتا ہے اگر واقعی نارا بڑ عزت کی حکومت ہو واقعی نارا بڑ عزت کا اقتدار ہو واقعی نارا بڑ عزت کی طاقت ہو تو اللہ ہر پکڑے نا اسلام کا شکار ہو جاتا ہے ورو کرا آئے دن مجھے مون نا کے سور مہندا بہن ربرا کرنا وسلینا پر جہنا نہ ملتا ہے ملتا نوتنون ولو شیلا رہا

کاش کے آپ دیکھیں آپ تصور کریں آپ خیال کریں یقیناً کل کو دیکھیں گے کہ مجرم لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا دم بھرنے والے اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر اپنی باتیں کرنے والے کیا دن کس طریقے سے شرم کے مارے جتنے جھکا کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے کہیں گے ربنا سڑوں گا آنا اے مولا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ہم مانتے نہیں تھے اہل ایمان بتاتے تھے ہم تسلیم نہیں کرتے تھے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا بس جس سے یقین نہیں آتا تھا وہ اپنے کانوں سے سن لیا ہر چہنا نا مدرس والے کے مون ایک بار دوبارہ دنیا میں بھیج دے ایسے نیک امان کر کے آئیں گے ایسے ایماندار بن کے آئیں گے کہ تو خوش ہو جائے گا ہمیں یقین ہو گیا ہے اب ہمیں یقین ہو گیا ہے ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ انسان پچھتاتا ہے کاش کے نازی مسلمانوں کے ساتھ مل جاتا یہ سلسلہ موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے جب فرشتہ موت کا پیغام لے کے آتا ہے کالے کلر کے کپڑے لے کے آتا ہے بدبودار بتانا شروع کر دیتا ہے کاش مسلمان کو جب آسمان پہ جاتا ہے وہاں سے دھکا دے کے نیچے پھینک دیا جاتا ہے کہ سمجھ کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے تب بھی کچھ چاہتا ہے جب سمجھ میں داخل ہوتا ہے تب بھی کچھ چاہتا ہے سب سے زیادہ مستا ہے جب جنگل کے کنارے کھڑا ہو کر مرا چل رہا اہل ایمان اللہ کا شکر ادا کرو ہم چاہتے تو ساری دنیا کو مسلمان بنا دیتے ہم چاہتے تو ساری دنیا کو ہزار کر دیتے لیکن یہ سونا اور یہ ہیرے یہ دنیا کے سب سے قیمتی سرمایا جن کو اچھا ہم نے دیا جن کو نہیں چاہا اچھا نہیں دیا بلا کے حق تک منی اللہ کے ساتھ حق ہے اللہ کے فیصلوں میں تو ہے رام راج نے جہن جن میں ہم اپنے نافرمان جنوں نافرمان انسانوں سے مجرم انسانوں مجرم جنوں سے ہماری یاد سے غفلت برتنے والے انسانوں اور جنوں کے ساتھ ہم جہنم کو بھریں گے یہ ہمارا فیصلہ کو ہزروں پوری کم نے کہا یوم کمہار وہاں ایک ہی بات کہی جائے کو ہزر پور کم نے کہا یوم کمہار ہمارے اس دن کی ملاقات کو جس طرح تم نے بلا دیا تھا اس کے نتیجے میں آزاد ان انتیجہ تم تم نے دنیا میں ہمیں بلایا تھا آج ہم نے تمہیں بلا دیا بزرو عذاب خود دے دینا تم تم کا مجرون اپنی بدامالیوں کے نتیجے میں دانی جہنم کا عذاب ان کو اللہ سمن اللہ راقلن ہم عمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهتعين مقير رؤوسهم لا يسب اليهم ترفون واخذتهم اللہ کو غافل نہ سمجھو کوئی نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نہیں ہے کوئی نہ سمجھے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ ظالم کیا کر رہے ہیں مظلوموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی نفرت کا شکار نہ ہو کوئی بےکوفی کا شکار نہ ہو انسٹ کا تو وہ تو اس دن کے لیے مول دے رہا ہے جس دن کتنی لڑی ہوئی ہوگی جس دن آنکھیں چلی ہوئی ہوگی جس دن ہر شخص کو اپنے برے انجام کا یا انجام کا انتظار ہوگا وہ تو اس دن کے لیے مہرت دے رہا ہے اللہ رب العزت کافی نہیں ہے مہرت دے رہا ہے اس کی مہرت سے فائدہ اٹھانے والے خوش نصیب ہے اور اس کی مہرت کی وجہ سے رفت کا شکار ہونے والے تریامی اور سرکشی کا شکار ہونے والے بد نصیب ہے انسان بھول جاتا ہے اللہ رب العزت نے بھولے ہوئے انسان کو سبق یاد دلانے کے لیے اپنے سیدھا اور رسول نبی رہ گئے کہ دنیا جاتے جا کے بتائے کہ تم دنیا میں کس لیے آئے ہو کا شکار ہو رہے ہو بھول رہے ہو کسی کام کے لیے آئے تھے ویسے چلنے چلنے نہیں آئے تھے کھانے پینے نہیں آئے تھے تماشا گاہ نہیں ہے دنیا امن کی جگہ ہے تماشا گاہ نہیں ہے امن کی جگہ ہے ان آسیت اللہ کیا متانے والی ہے یقین آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جس نے یہ سمجھ لیا قیامت نہیں آنے والی اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے اس سے بڑا چاہتے اور سکھانے والا کوئی نہیں ہما غلط آخر سنا دام بہن ہما بات لالکین کفرو فبین الدین کفرو من النار ہم نجال المتقین آمنوا وعمل الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجال المتقين كالفجار كتاب من أنزل الله إليك مبارك ليدبروا آياته ملک کرا البا ہم نے آسمان اور زمین کو بے مقصد پیدا نہیں کیا دانی کا دن اللہ دینا کفر یہ تو لوگوں کا گمان ہے جو کافر ہے سب نبی نہ کفر النار ہلاکت ہے کافروں کے لیے جہنم کی سے یہ ہو سکتا ہے یہ کبھی کیسے ہو سکتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہم نے جان لوں آمر صاحب کر مستدین سے بھی ایک لو گروہ ایک لو جماعت ایک انسانوں کا مقدس گروہ جو تخواہ اختیار کرنے والا اللہ سے ڈرنے والا اللہ کی مرضی کی زندگی بسر کرنے والا اللہ پر ایمان لانے والا صالح عمل چلانے والا ان کو ہم اس طرح کر دیں گے جو زمین کو فساد سے بھرنے والے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کو برابر کر دیں اور میں جان مستقین کل خود کیا ہم سبھیوں کو فاجروں کی طرح کر دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کتاب بلند نہ ہوئی نہیں کہ مبارک مل آیا یہ برکت والی کتاب ہے یہ برکت والی کتاب ہے یہ ٹھیکریوں کو سونے میں رہنے والی کتاب ہے یہ مٹی کی اصلاح کو یہ مٹی کی اصلاح کو جنت کا مہمان بنانے والی کتاب ہے کتاب الحمد اللہ ہوئی کا یہ کتاب ہے جو ہمیں مبارک یہ برکت والی ہے یہ برکت والی کتاب ہے سالہ زندگی کے نتیجے میں پچاس سالہ زندگی کے نتیجے میں چالیس سالہ زندگی کے نتیجے میں کروڑوں رحیم اس سے بھی لمبی زندگی عطا کرنے والی کتاب ہے جس نے اس کو مان لیا جس نے اس کو جان لیا جس نے اس کو سمجھ لیا اس پر یقین کر لیا اس کے مطابق زندگی بسر کر لی اس کی زندگی سیکنڈ اس کے جو ہے وہ ہزار ہاتھ سالوں میں تبدیل ہو جائے گی ون یہ تج کرا ہوں چاہیے کہ عقل والے سوچ لیں سمجھ لیں اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں اپنی زندگی برباد نہ کریں اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کو انبیاء اکرام کو دنیا کو سمجھانے کے لیے بھیجا اور سب کے بعد سب کے سردار سب کے بعد سب کے سردار سب کے بعد سب سے بڑے سب کے بعد سب سے بڑے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ آپ اسی کام کے لیے تشریف لائے جس کام کے لیے ہم نے انڈیا کرام آئے اور سب سے بہترین دین لے کے آئے سب سے بہترین شریعت لے کے آئے اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی سب سے عظیم شرط سب سے بڑی اور سب سے جن نہیں لے کے آئے کوئی نیا دین نہیں لے کر آئے وہی دین جو سارے انبیاء لے کر آئے میں کل میں کل بدان میدان مینر قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين ان کو بتا دیجیے میں ان کو بھی عالم رسول میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں میں کوئی آپ کا دین نہیں لے کے آیا میں کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آیا پوری نور علیہ السلام لائے تھے ابراہیم علیہ السلام لائے تھے مساوی علیہ السلام لائے تھے وہی دین لے کے آیا ہوں ساری یہ سارے نبیوں کو جو نہیں ملی ساری اکٹھی کر کے مجھے دے دی گئی ساری خیرات جو سب کو ملی سب جمع کر کے مجھے دے دی گئی ساری سارے نبیوں کو جو دیا گیا اللہ رب العزت نے جمع کر کے امت محمدیہ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا اور آپ کو ہماری رسول بنا دیا تم آدمی مایو فالوبی والا بالکل اس طرح کی بات ہے مایو مایو فالوبی والا لوگوں لوگوں نہ لوگوں دعوے کرنے والوں کے چکر میں نہ آنا لوگوں غلط راستے پہ چلانے والوں کے چکر میں نہ آنا میں سید اللہ بال ہوں اللہ رب العزت کا سب سے پسندیدہ رسول ہوں نبیوں کا سردار ہوں مادری مایو فالی آنا اللہ کی قسم مجھے بھی پتا نہیں ہے کل کیا مت دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا اللہ مادری اللہ مادری مادری والا رسول اللہ مایو فالبی بنادری لوگوں اللہ کی قسم اللہ کی قسم مجھے پتا نہیں ہے اللہ جی مجھے پتا نہیں ہے اللہ جی مجھے پتا نہیں ہے اللہ کے اللہ کے رسول ہوں کہ کل قیامت کیا مت میرے ساتھ کیا ہوگا یہ عظمت ہے رب العزت جلال کی یہ عظمت ہے اللہ رب العزت کی یہ مقام ہے اللہ رب العزت کا یہ بادشاہ ہے اللہ رب العزت کی یہ قدرت طاقت ہے اللہ رب العزت کی یہ اقتدار ہے اللہ رب العزت کا کوئی نہیں کر سکتا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی نسل نہیں کر سکتا کوئی یقین نہیں کر سکتا سب اللہ کے دربار میں جھکتے نہیں رہنا چاہیے ہتھا یا کل یقین موت کا جھکتا رہنا چاہیے زندگی کے کسی جگہ یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اب میں نیکیاں کر کر کے مقام پر پہنچ کیا ہوں جو بھی کرتا رہوں مجھے کو پوچھنے والا نہیں ایسا کبھی نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام نہیں ہے تم ہم کیا ہو تم ہم کون ہو ہمارا خیال ہے کہ ہم وحد ہیں ہم توحید کے نمبردار ہیں ہم توحید درست ہیں اور توحید پر چلنے نہیں ہے میری اور تیری توحید کی کیا حیثیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے مقابلے میری اور تیری دینداری کی اللہ کے رسول کی دینداری کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے میری تیری عدالت کی امام کی عدالت کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے وہ بھی فرما رہے ہیں ولہ ولہ مادری مادری انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے بھی پتا نہیں ہے کل کو کیا پڑے گا کس معنی میں ہے کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں ایک نتیجہ کے سمجھ میں ہیں کہ ہم نے الارم الزم کا پتا نہیں کیا سلوا لیا ہے ساری زندگی اس کو بیان کرتے رہتے ہیں میں نے فلاں کارنامہ کیا میں نے فلاں کارنامہ کیا میں نے فلاں سب کیا میں نے فلاں مسجد بنائی میں نے فلاں نیکی کی کیا چیزیں ہے رہی ہیں میری نیکیوں کی جب سید علی دوارا کریم نے اپنا سارا کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر کے پھر بھی یقین نہیں کیا پھر بھی اللہ سے ڈر رہے پھر بھی اللہ رب العزت سے ڈر رہے یقین نتیجہ اگر اسی کے لیے ہے تو ہم اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اچھا یا کیا کروں تین ہے کہ بھائی یقین امبیا کس لیے آئے امبیا کس مقصد کے لیے آئے اللہ رب العزت کا کلمہ بلند کرنے کے لیے آئے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ابتدائی رہی سورہ مدد کی ابتدا میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات علاج فرمائی وہ مقاصد ہیں بیت کا نبوت کے سارے انبیاء کام کے لیے آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کام کے لیے آئے اور میرے بھائیوں مجھے اور سنا یہ حکم ہے نوینا من بہی بات ضرور ہو بنا سرو ہو بس اللہ جی ہوں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 کامیاب وہی ہوں گے جو ان مقاصد کے لیے کام کریں گے جن مقاصد کے لیے سارے نبیوں نے کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی کیا صرف کرنا پڑنے میں کافی ہے ایمان لے آنا کافی ہے اللہ جی نے آنا ضروری ہے ایمان بھی لانا ضروری ہے غائب ضرور ہو رسالت باد علیہ طلاح و سلام کی رفاقت میں کیا کرنا بھی ضروری ہے دین کے معاملے میں نسا روح ہو اور رسالت باغ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نسل ساتھ میں مدد کرنا بھی ضروری ہے اور جو نام الانبیاء علیہ بات پر نور قرآن کی شکل میں نازل ہوا اس کی تعریف بھی ضروری ہے پھر جا کے پھر جا کے نجات ہوگی میں یا مدستر پم فرم سر مدثر پم فرم سر اے چادر لے کر اے چادر اور کر دیکھنے والے اے چادر توڑ کر دیکھنے والے کون اٹھ کیا مطلب کہ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع شہی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چادر لے کر دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور ہم نرم بستروں میں سوئے رہے ہم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے امام الانبیاء کو جب آرام کرنے کی اجازت نہیں ہے تو ہمیں آرام کرنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے تو مفہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کی یاد نہیں ہے اٹھو جو دین تجھے دیا ہے تو دنیا تک پہنچاؤ اور جب دنیا کو بتاؤ کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا انجام اچھا نہیں ہے بعد آ جاؤ دنیا کو لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارے برے اعمال کا انجام برا ہے بتاؤ کہ نہیں تو پتا کیسے چلے گا اندر بیٹھے ہی گالیاں دیتے رہو اندر بیٹھے ہی کافروں کو برا بلا کہتے رہو اندر بیٹھے ہی بدیتوں کو گالیاں دیتے رہو اندر ہی گناہ گاروں کو کوستے رہو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کون سا دین ہے اور کون سی نبی علیہ و اسلام کی مدد ہے اور کون سی نام رنزیاں کی رفاقت ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے لوگوں کی چنیاں کرتے رہو خلا یہ کر رہا ہے خلا وہ کر رہا ہے نومنزیا کو گھر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں بھی گھر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے پور سا اندر اور لوگوں کو ڈرا لوگ بھول چکے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ قیامت آنے والی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری دنیا یہی ہے سارا کچھ یہی ہے لوگ تمرم کا شکار ہے کوریانی کا شکار ہے سر کسی کا شکار ہے سر کسی بڑھ چکی ہے یا پر سوچ چکی ہے میں دخلا جنت ہوں وہ دا نے مجھے لگتے ہی کاننا دنوان تری دہا نہیں یا بدا بنا مدد بنا مدد کو ربی لاجی دن خیرم ملا کر بندہ چلتے جاتے یہاں پہنچ جاتا ہے نہ لگتا ہے کہنے کو آتی ہے بھی یہاں میں میں داخل ہوں ہوا اپنے بعد میں داخل ہوا ہرا بھرا باغ ہے سے بھرا پڑا ہے سب سے درخت ہے ہیں چہچہا رہی ہے بہترین مکان ہے وہ سے ہی چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے سامنے سیدھا ریٹ ہو جاتا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا وہ سہارے ملنے نہیں لیکن وہ سہا گر میں داخل ہوا کہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا گھر میں داخل ہوتے ہوئے انسان اپنے گھر کی جگہ دیکھتا ہے اپنے گھر کی رونق دیکھتا ہے اپنے گھر میں بچوں کی سہنی آوازیں سنتا ہے اپنے گھر کے بچے نگاہ دیکھتا ہے جب خوش ہو جاتا ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں کبھی خیال نہیں آتا کہ جس نے دیا اس کا نام لے کر گھر میں داخل ہو مولا کا نام لے کر گھر میں داخل ہو لے رہا کہ میں نے کمایا ہے میں نے کمایا ہے اور یہ ہمیشہ رہنے والا ہے یہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے لیکن تو ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے مہارمن کبھی رہا گئی وہی بات اس نے سنگمند لگا لیا ہے گہری بنیادیں گھوڑ لی ہیں کنکریٹ ڈال دی ہے اور اس کے اندر پتھر ڈال دیے ہیں سریا ڈال دیا ہے خیال ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا یہ گھر یہ بار کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے بعض نوان کبھی رہا نہیں میرا خیال ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا گنا گنتا متن یہ قیامت سے ڈراتے رہتے ہیں میرا خیال ہے کہ قیامت آئے گی نہیں ذہنی بیماری کی بیماری دماغ پہ دماغ میں بیماری سوار ہے دماغ پہ آ گئی گنا ہے تپا مرتن میرا خیال ہے کہ قیامت نہیں آئے گی اور اس سے بڑی اگلی وقت نہیں دی من مصالح اگر بھی گئی اگر آ بھی گئی قیامت اللہ نے مجھے دنیا میں پسند کیا ہوا ہے قیامت کے دن بھی مجھے اس سے زیادہ نیتر دے گا اس کا بے وقوف ہے انسان کتنا محکوف ہے انسان کتنا بے وقوف ہے انسان کون انسان دن دنیا کو بتا دنیا کو سمجھا دنیا کو چلا دنیا کو بتا کہ دنیا قائم آنے والی نہیں ہے قیامت آنے والی ہے بہت تھوڑا وقت باقی ہے بہت تھوڑا وقت باقی ہے ڈرایا گیا نہیں تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی اسی طریقے سے اپنی غمت کا شکار رہیں گے اسی طریقے سے مولا سے دور ہوتے رہیں گے اور یہ اللہ کے آزاد کا شکار ہو جائے کون فور نے اور سارا دنیا کو ڈرا اور دنیا کو سمجھا کہ کیا مت آنے والی ہے ایک ایک لمحے کا حساب ہونے والا کا حساب ہونے والا ہے

سفر بنا گئے مولا کے دربار میں کھڑا کر دیا جائیں گے لکجا مونا کما کھنک نہ کوئی مولا کیسے گیا جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے ننگے گئے تھے ننگے واپس آ گئے ہیں بھوکے گئے تھے بھوکے واپس آ گئے ہیں کوئی مددگار نہیں تھا آپ کوئی مددگار نہیں ہے میرے محتاج ہے ابھی میرے محتاج ہو دنیا میں جا کے سب کچھ بھول گئے لکجے تمونا کما کلک نہ تم دوسری جگہ بھڑا لکجے تمونا خورا اکیلے گئے تھے اکیلے آ گئے ہیں زعمتم ان دنیا دنیا کی نعمتوں میں گم ہو گیا تمہارا خیال ہو گیا کہ کوئی قیامت نہیں آنے والی مرنے والے نہیں ہے ہمیشہ یہی رہنا ہے ابو جان کتاب وہاں یہ کتاب کھول لی جائے گی فتح مجھے مشرقین مما کی ہے مجھے لوگوں کو دیکھو گے کہ ڈر رہے ہوں گے اس میں کیا لکھا ہوا ہوگا میں آپ کو چھوٹی بات ہے نہ کوئی بڑی بات سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے میں تو اکیلا تھا رات کے اندھیرے سے رات کے اندھیرے سے گھروں کے اندھیرے سے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا جہاں تو وہ بھی لکھا ہوا ہے سلور من لہو یسو ن سدور مناہ سور بہ يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور اللہ کے بولو قرآن پڑھا کرو یہ یہ ہی اس یہاں کی آخری آیت ہے آخری آیت ہے دھیان سے بڑا کرو دھیان سے انہم یسرون صدورہم دور انہم یسرون صدورہم سینے میں رولتے ہیں اللہ سے چھپنے کی کوشش اللہ اس کو کوئی جان رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیا لمبے والے والے ہوم بجاتور سینے میں روڑ کے آنکھیں پھیر کے اللہ سے چھپ جاؤ گے وہ تو سینے کے بیٹوں کو بھی جانتا ہے وہ تو سینے کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے کائنات کی کوئی شہر سے چھٹ نہیں سکتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو بتاؤ کہ تمہارے انجام تمہارے آواز کا انجام کیا ہونے والا ہے سب سے بڑی حفرت کی وجہ آفت سے آفت کی سے آفت کو بھول جانا ہے اسی لیے جگہ جگہ فرمایا من کا نام تم کم یوم بلّہ رہا ہے ملا من کا نام تم کم یوں من مل رہا ہے بلیو ملنا لاتا ہے اور آخر پر ایمان ہے میرے بھائیوں اپنے آپ کو بھی سمجھاؤ دنیا کو بھی سمجھاؤ کہ کیا مت آنے والی ہے ہم کفرت کا شکار ہے بتانے سے سمجھ آتی ہے بتانے سے سمجھ آتی ہے یاد کرنے سے بندہ یاد کرتا ہے قرآن پڑھنے سے رسمیت ملتی ہے سننے سنانے سے بات سمجھ میں آتی ہے مت بولو کہ کیا مت آنے والی ہے انبیاء کرام علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس پر نبوت کا پہلا مقصد کیا ہے دنیا کو ڈرانا ان کے برے اعمال کے برے انجام سے ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے اپنے آپ کو سمجھانا اور دنیا کو بتانا کہ برے اعمال ہوں گے تو برا انجام ہوگا تفصیل اگلے خطبے میں رما توفیقی اللہ بلّہ علیہ تبقل ہوئی الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين انهل الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اسقنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا واتنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم انا نشكو اليك ذو قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين ويا ارحم الراحمين اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت